اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا